قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله إن يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم محترم سامعین حاضرین مسجد نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں ہم نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کی مناسبت سے سورہ زمر کی میں نے بڑی مشہور اور معروف آیت تلاوت کی ہے اور آج انشاءاللہ اللہ اسی آیت کی روشنی میں گفتگو ہم کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے رب العالمین نے اس آیت میں مومنوں کو اور ہر کلمہ گو ہر گنہگار ہر مجرم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھا جائے کبھی اللہ تعالیٰ کے متعلق کسی بھی قسم کی بدگمانی نہ کی جائے اللہ رب العالمین رحمان ہے رحیم ہے غفار ہے ستار ہے ہیں اللہ رب العالمین کبھی کسی بندے کے بارے میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میرا بندہ مجھ سے مایوسی کا اظہار کیے کرے کل یا عباد الدین اشرف اللہ ان لا اللہ تپنا تو مر رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسند احمد بن حنبل کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا اے احب دنیا بحاد ہی آیا اے قرآن پاک کی یہ آیت سورہ زمر کی کہ کلیا الذین الشرف علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم اللہ تعالی مجھے پوری دنیا زمین اور آسمان کی پوری چیزیں پوری دولت پورا خزانہ بادشاہت اگر اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا آج پر میں اللہ کی قسم مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس آیت کے نادل ہونے پر ہمیں ہوئی ہے دنیا و ماں بحاد آیا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمیں جو عطا کی ہے جس میں ہمارے امتیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے اگر کائنات پوری ہمیں مل جاتی تو ہمیں اتنی خوشی نہیں تھی جس میں اس ایک آیت پر کیوں آپ رحمت للعالمین ہیں نبی علیہ اسلام کے بارے میں آتا ہے کفار مکہ نے ایک مرتبہ کہا یا محمد سلم آپ اگر سچے نبی اور پیغمبر ہیں ایک ہماری مراد پوری کر دیں ہماری ایک اپیل قبول کر لیں ہم سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں عارف میں بولو کیا ہے کہا یہ صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دے تو آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نہ اللہ کو ضرورت ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں یہ صفا پہاڑی جو ہے سونے کی بنا دے اور بنا کر کے ہمیں دے دے ہم سارے لوگ کلمہ پڑھ کے ایک ہی دن میں مسلمان ہو جائیں گے بات بڑی اچھی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں نبی علیہ طرح نے دعا کیا اے اللہ میری پوری امت مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں بس اس کا ایک ہی مطالبہ ہے وہ یہ کہ سبا پہاڑی کو سونے کی بنا دے ساری امت ایک ہی دن میں مسلمان ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم دو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی میں ایک منٹ میں یہ سفا پہاڑی کو سونے کی بنا دوں گا لیکن سونے کی پہاڑی بن جانے کے بعد اگر یہ آپ کی قوم کا کوئی انسان ایمان نہ لایا تو ایک لمحہ اس کو نہیں چھوڑیں گے اسے عذاب میں ڈال میں مبتلا کر کے ہم نیز کو نابود کر دیں گے آپ اچھی طرح سے سوچ لیں یا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ہم کو ان کو چھوڑ دیں آپ اپنا کام کرتے رہیں انہیں دعوت دیتے رہیں اسلام کی طرف بلاتے رہیں اور ہم نے ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے یہ جب بھی ان کے وہ سمجھ میں آئے اگر مرنے کے پہلے پہلے بھی ان میں سے کوئی بھی کلمہ پڑھ لے گا تو اس کی توبہ ہم قبول کر کے اس کے مسلمان اس کے اسلام کو تسلیم کر لیں گے بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں نبی نے فرمایا یا اللہ یہی دوسری چیز ہمیں دے دے میری امتیوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھے تاکہ میرے امتی کو جب بھی شیطان سے آزادی ملے اور جب بھی اس کو ہوش آئے کلمہ پڑھے مسلمان ہو تو آپ اس کے اسلام اور ایمان کو قبول کر لیں اس وقت سے لے کر کے آج تک نئی قیامت تک کے لیے رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازی ہوئی حضرت امام بخاری رحمت امام مسلم امام ترمیدی امام نسری اور احمد بن حمبر محمد اللہ نے نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں پاک سر القتن اب ذن پاک سر الن بس مشرقین کے کچھ لوگ ہیں ان کا ان کے بعد قبیلے انہوں نے خوریبی کیا قتل و بارت جاہلیت میں بہت سارے قتل کر کر ڈالے تھے زنا کیا تو سینکڑوں عورتوں کے ساتھ انہوں نے منہ کالا کیا آخر میں ایمان لانا چاہے تو ان کے ذہن میں شیطان نے بات ڈال دیا بھائی تمہیں مسلمان مسلمان ہونے ہونے تمہارے سے کیا فائدہ اللہ کے ہاں بھی معاف کرنے کا مففرت کا کچھ مفرت کی کچھ مقدار اور حد متعین ہوگی تم نے سینکڑوں قتل کیا سینکڑوں زنا کیا ہزاروں بچیوں کو تم نے دفنا لے رکھا ہے تو ذرا بتاؤ اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی معاف کرنے کی حد ہے مسلمان ہو بھی جاؤ گے تو اتنے بڑے مجرم ہیں کہ جہنم میں تم کو جانا ہی جانا ہے یہ سوچ کر کے شیطان نے انہیں ایمان لانے سے روک دیا اور یہ ڈرایا کہ اتنے گناہ آپ نے کیا ہے کہ اتنے گناہوں کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا دس بیس پچیس معاف کرے گا جب بھی سینکڑوں گنا تمہارے دن میں ہے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے تو مسلمان ہو کر کے ماں باپ کو ناراض کرو قوم اور قوم اور قبیلے کو ناراض کرو جب جہنم ہی میں جانا ہے تو ایسا کلمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہے ابلیس ان کو ورگلا رہا تھا انہیں بہتا رہا تھا لیکن رب العالمین ابلیس کی حرکت اور ان کافروں کے دل میں ایمان کا لانے کا جذبہ دیکھ رہا تھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کہ ہیں نبی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں میں بات ڈالی اور نبی علیہ کے پاس مکہ مکرمہ پہنچ گئے کہیں گے یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان و حسن آپ جو بات کہتے ہیں جس چیز کی طرف بلاتی ہیں واقعی وہ بہت عالی شان چیز ہے بڑی اچھی چیز ہے لیکن ایک بات بتائیں ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں اتنے زنا کیے ہیں اتنی چوریاں ہم نے کر ڈالی اور اتنے ہم نے خون کیے ہیں اگر ہم مسلمان ہو گئے تو کیا اللہ ہمارے ان سارے گناہوں کو معاف کرے گا یا کہ نہیں کرے گا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا نبی علیہ شام کے پاس پہنچے اس قسم کا اسکال انہوں نے رکھا فوری طور پر جب رہی امی یہ آیت لے کر کے کل عبادی رحمت اللہ اے ہمارے نبی آپ میرے ان محبوب بندوں سے کہہ دے اللہ اکبر یہ ایمان کا مقام ہے یہ توبہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ انسان ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن ایمان لانے کا جذبہ پیدا کیا اللہ نے اسی وقت ان کو اپنا بندہ بنا لیا یا عبادی اے نبی میرے میرے ان محبوب بندوں سے کہہ دے لا تکنا لاتا رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر دونوں جميعا تمہارے ایک دو قتل نہیں سینکڑوں قتل ہزاروں زنا ہزاروں چوریاں ہزاروں بچیوں کو تم نے جو دفنا رکھا ہے یہ پہاڑ گنا ہے لیکن یاد رکھنا اللہ کی مفرت اس سے ہزاروں گنا بڑی ہے مایوس نہ ہو ان بچمیاں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا الغفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت ہی بڑا رحم کرنے والا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں حضرت امر بن ابشا بڑے مشہور صحابی ہیں یہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی رہے کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک انسان آیا اللہ یا جامو بوڑھا ہوا ہے کہتے ہیں شیخ القبیر بڑا بوڑھا ہو چکا ہے لیکن ذرا ایمان کا جذبہ پیدا ہوا بت پرست ہے قاتل ہے کوڑے کرنے والا ہے زانی ہے چوریاں کر چکا ہے اپنی پسیوں لڑکیوں کو زمین میں دفنا رکھا ہے وہ دفنا چکا ہے آیا اور کہتے ہیں اتنا بوڑھا ہو گیا تھا اور سیدھا چل نہیں پاتا تھا اپنے ہاتھ میں اصلاسی رکھا ہے اور جھک کر کے کمر کے ہی ہے جھکے ہوئے آ رہا ہے مجلس میں ہوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دینا اللہ نے فرمایا ہاں اگر دل سے تم نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اس کو یقین نہیں پڑا ہے کہتا یا رسول اللہ آج شرک ہو کیا شرک ہے جو ہم نے آج تک بتوں کی پوجا کی ہے کیا اس شرک کو بھی اللہ معاف کر دے گا تعالیٰ نے فرمایا واہ واہ واہ شرک تین مرتبہ رسم کھائی کہا اے شرک کھننے والے بوڑھے جس نے ساری زندگی مندروں میں بت کو اور بت خانے میں گزار دیا ہے اگر شرک کے دل سے تو نے توبہ کر لیا تو اللہ کی قسم اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا اللہ شرک کو بھی معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ تیرے شرک کو بھی معاف کر دے گا بشرتے کہ شرک دل سے سے توبہ استغفار کر لے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اتشد اللہ اچھا بتا کیا تو اس بات سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں آپ نے پوچھا اتشد اللہ اللہ توبہ کرتا ہے شرک سے شرک کے دل کے ساتھ ایمان لاتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس نے کہا بلا یا رسول اللہ وہ اللہ کا کا رسول اللہ ہم گواہی دیتی ہیں کہ اشد اللہ اللہ الہ الا اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہتے ہیں وہ ان کا رسول اللہ آپ اسی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اللہ تیرے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا میرے بھائیوں یہ توحید کی برکت ہے لیکن سب اللہ بن و امیر صالحہ یا اللہ بن تاب و آبر صالحہ اللہ رب العالمین مہربان ہے اسی لیے سب نے بندوں کے لیے ماں کا دروازہ کھلا رکھا ہے انسان اپنے گناہوں کا احساس کر لے اور اسے اپنے جرائم کا خیال پیدا ہو جائے اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کرے سکھ دل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ موہت اور متب سنت بنائے اللہ تعالیٰ توبہ کرنا والا بنائے میرے بھائی ہو اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن دم رکھنا ہاں، حسن دم رکھنے کا مطلب یہ ہے آپ اللہ کی فرما برداری کریں آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور یہ اللہ پر حسن دم رکھیں انشاءاللہ ہماری دعا اللہ قبول کرے گا آپ کا ایک خیال ہونا چاہیے ہم نے عبادت کیا اللہ ہماری عبادت کو ضرور قبول کریں گے اللہ بیمار ہو جائیں اس بات پر یقین رکھیں اللہ سے حسن دم رکھیں کہ اللہ اللہ ہمیں شفا دینے والا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نے کام کی توفیق نصیب فرمائے اکول قولی لہٰذا سکر اللہ من کل گندے وہاں تو بول الحمد للہ وقفا وسلام اللہ صفا اما باد امام بسار رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے محدثین بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے ہی تھے اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کیا پوچھا یا رسول اللہ مل کباہر آپ کا بتائیں وہ بڑے بڑے گناہ جن گناہوں کی بنا پر انسان جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے وہ بڑے کباہر یعنی بڑے بڑے گناہ کیا ہیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا میاں تم کہ ہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں پوچھتے ہو تین گناہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہیں نمبر ایک باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنا کرتا ہے نمبر دو آپ نے ساتھ سنایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا میرے بھائیوں اللہ رب ارحم ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کہ نہیں اب اللہ مجھے کیا دے گا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیے اللہ رسول فرماتے ہیں ایسا کہنا سمیر اللہ یہ بھی گناہ کبیرا ہے کیوں آپ سمجھتے یہ محال ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز محال نہیں اللہ جب بھی چاہے آپ کو دے دے اور جب بھی چاہے آپ کو شفا دے اور جب بھی چاہے اللہ تعالیٰ آپ کی غربت پریشانی کو دور کر کے ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ آپ کو مالدار بنا دے اسی لیے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ رسول نے فرمایا سب سے پہلا گنا ہے کبیرہ الشرا کو مل ہے نمبر دو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے نمبر تین نمایا ومن و کے اللہ کے عذاب سے بے بات اور نڈر ہو جانا آپ نماز چھوڑتے ہیں ہفتے میں ایک دن صرف مسجد میں آئے جمعہ کے وقت اور سوچے کبھی خیال بھی نہ ہو ہم نے ہفتے بھر نماز چھوڑی ہے نہ حرام کام کیا ہے کہیں احسان ہو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے آج میرے بھائیوں انسان گناہوں سے بے باک ہوتا ہے اور اب العالمین کا فرمان ہے ولا یا مرو جو انسان گناہ پر گناہ کرتا جائے برائیوں پر برائیاں کرتا جائے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرے حدود اللہ کو توڑتا رہے اور کبھی اس کے دل میں اللہ کا عذاب اللہ کا خوف عذاب کمر عذاب نار کی فکر نہ ہو اللہ نے ساتھ سمایا اے میرے بندو سن لو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سب سے زیادہ نقصان اور خسارا اٹھانے والے لوگ یہی ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے عذاب سے نگر اور بے باک ہو جائیں یہ تین گناہ اپنے بیان فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہیں الم الشراق باللہ نمبر ایک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا نمبر دو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ختم کر لینا نمبر تین امر و اللہ کے آداب سے بے باپ ہو جانا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں اے لوگوں چار برائیاں ایسی ہیں جو گناہ کبیرہ میں بڑے درجے درجے کے گناہ ہیں نمبر ایک الشراک باللہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نمبر دو عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمایا والامر ممت اللہ اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو جانا نمبر تین ولیاس روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور نمبر چار ول قنوت من رحمت اللہ اللہ رب العالمین کی مہربانیوں سے نا امید ہو جانا اور امید کو ختم کر دینا یہ بدترین گنا ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے انسان کا رشتہ اس وقت زیادہ مضبوط دو چیزوں سے انسان کا رشتہ بڑا اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ہر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کو بہترین عبادت قرار دی گئی ہے روایت ابو رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے کے راوی ہیں اللہ رسول نے فرمایا ان حسن حسن من اے لوگوں اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت الہی ہے میرے بھائیوں شیطان یہ چاہتا ہے آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے توڑ دے تو سب سے پہلی چیز دو چیزیں ہیں جس سے انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے بڑا مضبوط جڑتا ہوتا ہے نمبر ایک ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کرنا آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع کرتے رہیں گے آپ کو اولاد نہیں ہے آپ کو صحت مل نہیں رہی ہے آپ اولاد کے ملنے سے مایوس نہ ہو آپ بیمار ہیں آپ صحت کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں آپ معاشی اعتماد سے پریشان ہیں پریشانی ہے لیکن اب کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اللہ کسی نہ کسی دن رحمت اس کی جوش پر آئے آئے گی گی اور ہماری پریشانی کو دور کر دے گا فائدہ یہ ہوگا اگر اللہ سے اچھی امید رکھیں گے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع ہوتے رہیں گے اور اگر آپ نے اللہ رب العالمین سے مایوسی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان آپ نے نہ رکھا تو آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جائیں گے نمبر دو انسان کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو انسان کو اس بات کا احساس ہو ہم گناہ کرتے ہیں ہم برائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ برائی کی سزا دینے والا ہے جب ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب تھا اللہ کے پہر تھا اللہ عذاب کمر عذاب نار کی فکر ہوگی تو ہمیشہ گنہگار اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو کر کے توبہ استغفار کرے گا اگر انسان بے باک ہو جائے اللہ کے عذاب تک کی فکر نہ باقی رہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ روتا ہے نہ گر گراتا ہے نہ توبہ استفار کرتا ہے اسی لیے ان دونوں چیزوں کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں اسلام یہ کہتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو اسلام کا تقاضا یہ ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ رب اللہ العالمین کی پکڑ سے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہو یہ دونوں جب تک ہمارے اندر ہیں ایک انسان کا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا کرتا ہے ذرا سوچو قرآن میں دو چار مثالیں ہیں جن میں ایک مثال یہ ہے اللہ اکبر آپ حضرات جانتے ہیں یوسف علیہ سلاط السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور آنے کے بعد کہا اپنے باپ یعقوب سے بھیڑیا لے گیا ایک عرصہ گزر گیا بڑے ہوئے جوان ہوئے جیل میں گئے لیکن اللہ رب العالمین نے کوئی وہی نازل نہیں کیا کہ یعقوب بے فکر ہو تمہارا بچہ زندہ ہے سبھی نہیں ساری دنیا مایوس ہو گئی لیکن یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں یا بنی رہبو اتحسوں يوسف بھاسی ولا تے من روح الله اے میرے بھائیو اے میرے بیٹو ارے جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو سالہ سال گزر گئے ہیں لیکن میں ابھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میرے رب میرے بیٹے کو ہم سے ضرور ملائے گا اللہ یا بنی باخی یو سبھی من روح اللہ میرے بیٹھو جاؤ کوشش کرو یوسف کو ذرا ڈھونڈو اے یوسف کو ڈھونڈو ہمارا یوسف تمہیں ضرور ملے گا اللہ ضرور ادا کرے گا میرے پیارے بیٹھو لا اصول مر روح اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یوسف کے ملنے سے مایوس نہ ہو اللہ رب العالمین کے رحمت سے مایوس ہونا لا سمیر کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر ہوا کرتے ہیں مومن جو تو مرتے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے رکھنا اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا سلح بہ اللہ بہو جان نکلتے نکلتے بھی تم اللہ تعالیٰ کی اچھی امید لگا کے رکھو اور آخرت میں بھی سنن ترمیدی کی روایت نبی رہے کا رشاط کرواتے ہیں دو بندے سب سے آخر میں جن کو اللہ جنت میں داخل کرے گا اور سب سے آخر میں جس کو جہنم سے نکالے گا دو بندے ہیں جہنم میں چلا رہے ہیں چیخ رہے ہیں شور مچا رہے ہیں اللہ مجھے نکال لے یہاں تک کہ اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے لیکن اللہ نکالتا نہیں جہنم کا داروگا جو تھا ان دونوں جہنمیوں کی چیخ پکار پر صبر نہ کر سکا آخرکار رب رب العالمین کے سامنے آیا اللہ دو بندے اتنے دن سے چلا رہے ہیں ہیں وہ بہت تنگ آئے ہیں اللہ مجھ کے ان کی ان ان کی پکار کا رونا اور آپ جو پکار رہے ہیں اب میں صبر نہیں کر سکتا اللہ ان پر رحم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے دونوں کو پکڑ کے لاؤ دونوں نکالے گئے اور رب کے سامنے لا کے کھڑے کیے گئے اللہ فرماتے ہیں کیوں کیوں چلا شور رہے جو ہنگامہ کر رکھا ہے میں ایک کہتا ہے دونوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنے جل چکے ہیں کہ کہیں تو تیری رحمت جوش میں آئے گی کبھی تو آپ دکھانے گے اللہ بہت تنگ آ چکے ہیں اب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واپس جاؤ جہنم میں دونوں اللہ اکبر اب دونوں سوچتے ہیں دنیا میں تو رب کو نہیں دیکھے تھے وہاں نہ فرمانی کیے تو اس نے دن تک جہنم میں جلنا پڑا اور کہیں آج تو سامنے ہی سامنے اگر انکار کر دوں گا تو پتا نہیں رب کتنا ناراض ہو جائے گا نبی ریتا فرماتے ہیں اب دونوں اپنی سر اپنی بہتری اسی میں سمجھتے ہیں کہ واپس جاؤ اللہ سن فرماتے دونوں گئے واپس کچھ دور جا کر کے ایک کھڑا ہو کر کہ تم جاؤ جہنم میں میں تو نہیں جاؤں گا اللہ اکبر یہ ہے اللہ کا لا جمو تنہا دکم اللہ بلّہ ہمیشہ اللہ سے مومن دنیا کی زندگی سے لے کر کے مرتے دم آخرت تک اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے متعلق اچھا گمان رکھو بہرحال ایک کچھ دور گیا ساتھ کہتا ہے بھائی اب میں تو نہیں جا سکتا تم جاؤ کہ بھائی دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے بھگت رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں وہ بیچارہ گیا بالکل جہنم کے دروازے پر پہنچ گیا دونوں کے دو کردار ایک کچھ دور گیا اور کھڑا ہو گیا اور دوسرا سیدھے جہنم تک چھڑا جا رہا ہے جہنم کے دروازے پر پہنچا اللہ رب العالم فرشتے کا دونوں کو واپس لاؤ اب دونوں لا کر کے سر کھڑے کیے گئے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں جو سیدھا چلا جا رہا تھا جہنم میں میاں تم کیوں واپس چلے جا رہے تھے جہنم جا رہے تھے اللہ تعالیٰ دنیا تیری رحمت سے امید لے کر کے تو نکالا تو نکالا دوبارہ تو میں سوچا کہ اب تو جہنم سے نجات پا گئے لیکن آپ پھر دوبارہ لوٹا رہے تھے تو میں نے سوچا رب کی بات مان لینے ہی میں بھلائی ہے رب کا یہی فیصلہ ہے نکالنے کے بعد دوبارہ پھر چلے جاؤ تو میں چلا جا رہا تھا اللہ ہو گئے اچھا اس کا یہ تھا کہ اللہ میں فرشتہ کہا چلو تم دونوں کو اللہ بلا رہے ہیں تمہیں سمجھا نجات کا وقت آ ہے لیکن ہمارا یہ برقرار نہیں رہا ختم ہو گیا جب آپ نے دوبارہ لوٹا دیا اچھا تو کیوں کھڑا کیوں ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ میں کھڑا ہو گیا سوچتا ہوا کہ رب کی رحمت کا تقاضا نہیں کہ جس کو ایک مرتبہ جہنم سے نکال لے دوبارہ پھر جہنم میں ڈالے اللہ اکبر دونوں نے جواب دیا نبی ریسا صاحب فرماتے ہیں رب کے برحمت جوش میں آئی اللہ نے فرمایا ایسا کرو جاؤ تمہارے حسن دن اور تمہارے سوچ کی بنا پر ہم نے تم دونوں کو جنت میں ساتھ ہی ایک ہی جگہ داخل کر دیا انسان مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے حسن دم رکھے بلائیں آتی ہیں آفتیں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام شام بوڑھے ہو گئے ہیں اولاد نہیں مل رہی ہے لڑکا نہیں مل رہا ہے پریشان حال ہیں یہاں تک کہ اب اولاد کی کوئی امید دنیا والوں کو نہیں ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام رب حضری میرا سوال ہی کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے بیوی ختم ختم ہو چکی ہے اور کے لائق نہیں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تو اگر اللہ دینا چاہے نا تو اسی بڑھاپے میں ہماری بیوی سے ہم کو بیٹا دیتا آخر کار امید رکھے جب فرشتے آئے تو ابراہیم صلاح ارے کسی بچارے دے تو اس بڑھاپے میں دیتے گے فرشتوں نے کہا بس کرنا ابھی حاق کے اے اللہ کے نبی ہم نے سچی بات بیٹے کی بسارت دی ہے فلا تکم میرا تین آپ نبی ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہتے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ جوانی میں دے سکتا ہے تو کیا بڑھاپے میں بیٹا دینے کی طاقت نہیں رکھتا آپ نے مانگا اللہ تعالیٰ آپ کو ہاں، آپ کا مانگنا سنا اور اللہ تعالیٰ نے آج بیٹے کی بسارت سنائی ابراہیم خلی اللہ کیا کہتے ہیں ارے مجھے کیوں کہتے ہو ہم اللہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتے ہیں وہ میں رحمت رب ہی یاد رکھو میں اللہ کا نبی ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہوتا ہے کسی ایمان والے کا طریقہ نہیں ہوا کرتا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے امید لگانے والا بنائے کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بیمار ہو آپ ہو بچہ ہو بیوی ہو اولاد ہو کوئی بھی بیماری ہو آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بسا اوقات آپ دعا مانگتے ہیں اتنا مانگتے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے خاص ہوتے ہیں اے اللہ فلاں بندے نے ایک مرتبہ دعا مانگی اور تو نے اس کو دے دیا اور یہ بیچارا آدھی زندگی گزر گئی مانگتے ہوئے ابھی تک آپ نے اس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتو میرا معاملہ ہے تم نہیں جانتے اس کا مانگنا مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے سوچتا ہوں مانگنے دو مانگنے دو اگر اس کو بھی دے دوں گا تو مانگنا چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوسی نہ ہو العالمین ہم نے ہر انسان کا عقیدہ درست کر دے اور یہ گناہ کبیرہ جو ہے تیر شرک باللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نگر اور بے باق ہو جانا اللہ تعالیٰ ان تینوں بدترین گناہوں سے ہم تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھ لے اور یہ تینوں گناہ ہمارے ہم نے بچا لیا ان تینوں گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ ہمیشہ مرتے دم تک مضبوط رہا اگر ہم نے شرک کیا رب سے رشتہ ٹوٹ گیا اگر ہم نے اللہ کی رحمت سے مایوسی کی رب سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہم بے باک اور نڈر ہو گئے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہماری توجہ تھی شیطان نے توجہ کو ختم کر کے کلی طور پر رب سے ہمیں الگ کر دیا اور جو رب سے الگ ہو گیا حدیث قدسی سی ہے جو ہم سے الگ ہو گیا اور دنیا میں کہاں ہلاک ہو رہا ہے اب ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ارحال ہمارے بیماروں کو فرما ہے ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بیمار ہیں شفا کلیتا فرما جو بھولے بھگ کے اللہ ان کو ہدایت پر لگا دے جو کفر کفر و شرک میں ہیں اللہ انہیں وہی سنت بنا دے نہیں جو غربت و پریشانی میں ان کی فکر محتاج اور ان کے ان کی پریشانی کو دور کر دے ارحان پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان نصیب فرما جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حکام شیخ ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ امن و امان اور صحت آفیت عطا فرما ہر بلا ان کو محفوظ رکھے اللہ انہیں اچھے کام میں استعمال کر ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ اللہ کو تعالیٰ صحت اور عافیت نصیب فرما امن و راحت نصیب فرما ہر بلا برا انہیں محفوظ کر لے ہر آنے والی بنا سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے اللہ ان سے وہ کام لے جو ملت کے لیے قوم کے لیے